بولو نہیں رہے گا یہ درمیانی زندگی مابین و سبعین حضور حجر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں عام طور پر ساٹھ اور ستر کے درمیان میں رہے گی اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ پاک ستر سے زیادہ پچہتر اسی نبے تک سو تک پہنچا جائے عام طور پر عمر کتنی ہوتی ہے ساٹھ اور ستر یہ دنیا کے ساٹھ ستر سالہ زندگی پر اللہ کا قبر کی ہزاروں سال کی زندگی یا تو قبر انسانوں کے لیے جنت کا باغ بنے یا تو جہنم کا گڑا بنے دنیا کے اچھے اعمال ہے تو قبر انسانوں کے لیے جنت کا باغ بنے گا اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں اللہ کے احکامات کو توڑ کر پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی اگر گزار کر کے چلے گئے تو زندگی تو گزر جائے گی زندگی تھوڑی رکے گی لیکن اس پر جو قبر میں فیصلہ ہونے والا ہے وہ اللہ حفاظت فرما گا یا تو جنت کا باغ بنے گا یا تو جہنم کا گھڑا بنے گا دو ہی چیزیں ہیں اچھے اعمال کا نتیجہ اچھا ہوگا اور برے اعمال کا نتیجہ بولو برا ہوگا یہ شدہ بات ومئی عمل مسال خی رہا ومئی عمل مثقال ضرتی شک نہیں ذرہ کے برابر اگر کسی نے نیکی اور خیر کا عمل کیا اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر بتائے ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی نافرمانی گناہ والا عمل کیا اللہ پاک اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن عطا فرمائے ہمارے کندھے پر دو فرشتے ہیں کون سے فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہمارے کندھے پر دونوں فرشتے ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں یہ تیری آنکھوں کا عمل ہے یہ تیری زبان کے بول ہے یہ تیرے دلوں کے وساوس ہے یہ تیرے پیروں کا چلنا ہے یہ تیرے ہاتھوں کا پکڑنا ہے یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ ہے یہ تیری تجارت ہے یہ تیری ملازمت ہے یہ تیری فیکٹری ہے یہ تیرا کھیت ہے یہ تیری جوانی ہے یہ تیرا بڑھاپا ہے یہ تیری اپنے بچوں کی شادی ہے جو کچھ آدمی دنیا میں کرے گا یہ فرشتہ اس کو نوٹ کر لے گا پھر پوری زندگی کا حساب اللہ قیامت کے میدان کے اندر دفتر کی شکل میں انسانوں کو عطا گا پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی جب سے بالغ ہوئے اور جب سے اللہ کے حکم ہمارے اوپر نافذ ہوئے اور جب سے ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالبہ ہے اس دن سے لے کر موت تک جو کچھ کیا یہ دونوں کندھے پر بیٹھنے والے فریش تھے اس کو لکھ لیتے ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن فرشتہ لکھنا نہیں بولے کرامن کا ماتو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما من قول رقیب عتید آدمی اپنی زبان سے جو بھی نکالا اچھی بات بھی نکالے بری بات بھی نکالا اللہ کا نام سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت درو شریف کسی کو اچھی نصیحت کرنا سچ بولنا یہ بھی زبان کا عمل ہے اور جھوٹ بولنا بیمت کرنا برائی کرنا چگلی کرنا تہمت لگانا نازیبا الفاظ نکالنا گالی گلوچ کرنا یہ بھی بولو زبان سے نکلے گا جو اس نے نکالا اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہیں ما من قول الا آدمی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے ہم جھوٹ بول کے بھول جاتے جھوٹی قسمیں کھا کر دن بھر میں پچاس مرتبہ کھائی بھول گئے کوئی کہ نے قسم کھا کر یہ مال دیا ہے میں نے کہا قسم کھائی ہے آدمی بھول جاتا ہے لیکن بیٹھنے والا فرشتہ وہ تو ہر چیز کو نوٹ کرے گا یا علم و خواہ کلو نہیں مما تو آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا اللہ ہے اور دلوں میں چلنے والے مساویز کو بھی اللہ ہی جاننے والا ہے حضور ال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹے نے اپنے والد کی شکایت کی باپ اپنے والد کے مال کو استعمال کر لیتا تھا بغیر اجازت کے بیٹے کے پیسے پڑے ہیں اور پانچ سو ہزار پانچ ہزار کی ضرورت پڑی تو اس نے لے دیا تو بیٹے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت اے اللہ کے نبی میرے والد میرے مال میں سے بغیر اجازت کے مال خرچ کر دیتے اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتے حضور خود صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا جاؤ اپنے ابا کو بلا کر سچائی کا زمانہ ہے بیٹا ابا جان کے پاس آ کر کہنے لگا ابا جان چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں باپ نے بیٹے کو پوچھا بیٹے کیا مسئلہ ہے کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بلاتے ہیں تو بیٹے نے سچ بات کہہ دی کہ میں نے شکایت کی آپ میرے مال میں سے بغیر میری اجازت کے مال کو خرچ کر دیتے ہیں میں نے شکایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلانے کے لیے بھیجا ہے یا مما تخفی الصدور آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والا اور دلوں کے وساوس کو بھی جاننے والا بولو کون ہے ساتھ میں لیٹنے والی بیوی کو پتہ نہ پارٹنر کو پتہ نہیں بس میں چلنے والے مسافر کو پتا نہیں کہ میرے دل میں کیا چلتا ہے لیکن اللہ پاک کو ہر چیز معلوم تمام مسائل تمام انسانوں کی زندگی ساری دنیا میں کتنے جانور ہیں کتنے گھوڑے ہیں کتنی مکھیاں ہیں کتنے سانپ ہیں کتنے انسان ہیں کتنے جنات ہیں یہ عالم و مسافر پہاڑوں کا وزن جاننے والا بولو کون ہے اللہ وہ مکائل البہار سمندر کے پانی کا ناپ پیمانہ جاننے والا اللہ ہے پہاڑوں کے اوپر رہنے والی مخلوق اللہ جانتا ہے سمندروں کی تہ میں رہنے والی مخلوق کو بھی بولو اللہ جاننے والا اللہ تو بڑا قادر مطلق ہے علیم بجاتی صدور ہے انسانوں کے دلوں میں چلنے والی تمام باتوں کو جاننے والا ہے ہم دھوکے میں نہ رہے ان کو کچھ پتا ہی نہیں نہیں اللہ پاک کو انسانوں کی دنیا کے پچاس ہزار سال پہلے پیدا ہونے کے اس دنیا کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ پاک نے انسانوں کے لکھے لکھ دیا یہ بد وقت ہوگا یہ نیک وقت ہوگا اس کو کتنی روزی ملے گی اس کی کتنی عمر ہوگی یہ دنیا میں کہاں رہے گا ان اللہ علم قیامت کا علم ایک اکیلے اللہ کو اللہ پاک نے ساری دنیا کا ایک نظام کیا کہ ساری دنیا میں آئندہ کل کیا ہونے والا ہے انسان کہاں رہتا ہے کہاں اس کی موت آئے گی بتائے نا بعد مرتبہ یہاں رہنے والا احمد میں گیا بعد یہاں رہنے والا مکہ مکرمہ میں گیا اللہ پاک سب چیزوں کو جاننے والے آئندہ کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تندرستی رہے گی یا بیماری رہے گی زندگی رہے گی یا موت رہے گی یہ نظام اللہ پاک کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بیٹا اپنے ابا کو جا کر کہنے لگا ابا جان میں نے شکایت کی ہے اور آپ کو حضر اللہ علیہ وسلم بلاتے ابا بیٹے جانے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ زمانہ شعر شاعریوں کا تھا ہر گھر میں شاعر موجود تھے اشعار بناتے تھے باپ بھی بہت بڑا شاعر تھا اس نے دل ہی دل میں باپ بیٹے پر جو احسان کرتا ہے وہ اشعار کی شکل میں بناتا ہے بیٹے کے وجود کا ذریعہ باپ ہے بیٹے کو انگلی پکڑ کر باپ چلنا سکھاتا ہے باپ گیلی جگہ پر سوتا ہے بیٹے کو سوکھی جگہ پر سلاتا ہے باپ بھوکا رہتا ہے بیٹے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے ماں خون کا دودھ بنا کر بیٹے کو پلاتی باپ کے جتنے احسانات ہیں بچے پر اس کو اشعار کی شکل دے دے اور یہ دلی دل میں بن رہا ہے ابھی قلم بند اشعار نہیں لکھے زبان سے کہے بھی نہیں چونکہ جا رہے باپ اور بیٹے تو یہ شاعر تھے انہوں نے دل ہی دل کے اندر باپ بیٹے پر جو احسان کرتا ہے وہ تمام اشعار کی شکل میں اپنے دل ہی دل میں اشعار بنا دی باپ نے اب یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں دلوں کے بیچ کو جاننے والا بولو کون ہے اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ پیغام دے کر بھیجا یہ باپ اور بیٹے دونوں آپ کے پاس آتے ہیں آپ پہلے باپ نے اپنے بیٹے کے احسان کے معاملے پر جو اشعار بنائے ہیں آپ پہلے وہ اشعار سن لیں اس کے بعد فیصلہ کرنا اب یہ باپ بیٹے پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں کہا کہ تم نے باپ بیٹے پر جو احسان کرتا ہے آپ نے دل ہی دل میں جو اشعار بنائے ہیں وہ اشعار میرے کو سنا دو باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اپنی زبان سے نہیں کہا میں نے قلم کے ذریعے سے کسی کاغذ اور کابی پہ نہیں لکھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چل گیا کہ جو اشعار آپ نے بنائے ہیں وہ اشعار میرے کو سنا دو لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوا وہ اشعار سنا دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ نے وہ تمام اشعار جس کا ترجمہ آپ کے وجود کا ذریعہ ہم بنے انگلی پکڑ کر ہم نے آپ کو چلنا سکھایا بولنا سکھلایا کھانا پینا سکھلایا سوکھے پر ہم آپ سوتے تھے گیلے پر ہم لوگ سوتے تھے آپ کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے ہم بھوکے رہتے تھے جتنے بھی باپ اپنے بچوں پر احسان کرتا ہے وہ تمام اشعار کی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اشعار سننے کے بعد چونکہ اللہ پاک تمام انسانوں کے بھید کو دلوں کے حالات کو دلوں میں چلنے والے وساوس کو دلوں میں بننے والے تمام اشعار کو جاننے والا بولو کون ہے ارے بولو اللہ ہے تو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے حجر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور حجر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو باپ نے پورے اشعار بتلا دیے جب باپ اشعار بتلا رہے تھے اس وقت کے اندر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کتنا بڑا باپ اپنے بیٹے پر احسان کا معاملہ کرتا ہے پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی جو شکایت تھی میرا مال بغیر اجازت کے میرے والد استعمال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و تو تیرا مال تیرے والد کے لیے لیکن دلوں کے بیت کو جاننے والا بولو کون ہے علم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان زمین کی خبر رکھنے والا ایک اکیلے اللہ ہے آسمان زمین کے درمیان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبر رکھنے والے اللہ ہے ما یقون نجوا نہ جو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دو کے علاوہ تیسرا جاننے والا بولو کون ہے اللہ ہے ہمارے نبی نے اللہ کا تعارف کروایا ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علی صلاح وسلم انسانوں کو اللہ کا تعارف کرا کر یوں کہتے تھے یا لا الہ الا اللہ اے اے لوگو لوگو اس کلمے کا یقین دلوں میں اتارو اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں بٹھاؤ وہ پکڑنے والا ہے وہ بارش کے برسانے والا ہے وہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ روزی کے مسائل کو ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کرنے والا ہے وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز کر دے وہ ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے وہ زندگی کی شکل میں انسانوں کو موت موت دے شکل میں انسانوں کو زندگی دے وہ کن فیقن کا مالک ہے فعال لما یرید ہے اس کا ارادہ واجب الوجود ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے حکم دنیا میں اللہ کا چلے گا اور سلطنت اکیلے اللہ ہی کی چلے گی اسی کا اسی کا تسلط ہے ساری دنیا میں کنٹرول ایک اکیلے اللہ ہی کا ہے ان اللہ کل شعین قدیر اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق اس کی کامیابی کا راستہ دنیا کے غریب ہو مالدار ہو مرد ہو عورت ہو دیہات کا ہو شہر کا رہنے والا ہو ان تمام کی کامیابی کا راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع ہے اگر ہم چین سکون اطمینان راحتیں برکتیں عزتیں چاہتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اختیار کرنا پڑے جب ہماری زندگیوں میں دین آ جائے گا تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او وهو فلا نق حیاتا حیات ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی خوشگوار بنائیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی مسائل نہیں کوئی مشکلات نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی کیس کباڑا نہیں مال کی بنیاد کے اوپر دنیا کا ٹینشن ختم نہیں ہوگا یہ ہم کو دھوکا ہے زیادہ مال ہوگا تو چین سکون اطمینان ہوگا ارے بولو مال والے پریشان ہیں کہ نہیں ارے بولو پریشان کیوں پریشان ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دین ہے تو چین سکون اطمینان ہے اور اگر دین زندگیوں میں نہیں ہے تو پریشانی پرابلم مسائل مشکلات بے برکتی اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ومن آردان دکری فین لہو معیشت کا جو میرے احکامات کو توڑے گا جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا ایمانداری کے ساتھ بدلاؤ ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی کہ نہیں <coughs> ارے بولو پریشانی ٹینشن پرابلم کیا بات ہو گئی مال بہت ہے کھیتی باڑی میں اناج بہت اچھا پیدا ہوتا ہے پیداوار بہت اچھی ہے گاڑی نوکر چاکر سونا چاندی روپیے سب کچھ موجود ہے لیکن زندگیوں میں دین اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر ہے تو کامیابی ہے اور اگر طریقے نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے پہلی منزل قبر کی اس دنیا کی ساٹھ ستر سالہ زندگی کو دیکھ کر دنیا میں بھی چین سکون اور قبر کی زندگی بھی اللہ پاک جنت والی بنائی قبر یا تو جنت کا باغ بنے یہ سوتا رہے گا یہ چین سکون میں سوئے گا خبر میں کہنے والا کہے گا نم کنو متل جیسے دلہنے سوتی ہے ایسے تو سو جا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی ہوائیں آئے گی اور یہ تمام نعمتوں کو دیکھ کر یہ قبر میں جانے والا کہے گا عقیم صاحب اے اللہ تو قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں ہمیشہ اپنے جنت کے ٹھکانے میں چلا جاؤں ساٹھ ستر سالہ زندگی کے اوپر قبر کی زندگی آدم علی سلاۃ وسلام سے آج تک جن کا انتقال ہوا وہ سب کے سب قبر میں ہیں آدم علی سلاۃ وسلام کو پانچ ہزار سال ہو گئے اس وقت کے اندر جن لوگوں کا انتقال ہو گیا وہ ابھی تک کہاں ہے بولو ارے بولو پانچ ہزار سال تک اس دنیا کی اچھی زندگی گزارنے والا قبر میں راحت چین سکون اطمینان کے ساتھ سویا میں آپ بھی مر کر سیدھے کہاں جائیں گے بولو قبر میں اور قیامت تک سو سال کے بعد ہے دو سو سال کے بعد ہے پانچ سو سال کے بعد ہے ہمیں پتا نہیں اس کی راحت اس کا اطمینان کے اچھے برے اعمال پر موقوف ہے اگر اچھے اعمال کر کے چلے گئے تو اللہ پاک قبر کی زندگی راحت والی بنائے ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ماں بین نے تین و سبعین ساٹھ اور ستر کے درمیان کی زندگی ہے پھر رات کا راستہ کتنا راستہ ہے کتنے سو سال کا راستہ ہے پندرہ سو بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے اس دنیا کی اچھی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ پلسرات کے اوپر سے گزرے گا اور نیچے جہنم بنی ہوئی ہے اگر اچھی اعمال ہے اللہ کے احکامات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں غمی میں سفر میں حضر میں رات میں دن میں کمائیوں میں خرچ کرنے میں عبادت میں معاملات میں معاشرت میں اخلاقیات میں جوانی میں بڑھاپے میں کپڑے پہننے میں کھانا کھانے میں پانی پینے میں رات کو سونے میں صبح اٹھنے میں نماز کے پڑھنے میں ہر چیز کے اندر اگر حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی موجود ہیں اور اللہ کا حکم بھی موجود ہے تو یہ آدمی پل سے رات پر بجلی کی طرح گزر جائے گا اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا جس نے پانچ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو پانچ لائن کا انعام دے گا پہلا انعام یہ ملے گا روزی میں برکت ہوگی صرف کھانے پینے کی بات نہیں اگر مکان کی ضرورت ہے تو بولو مکان اللہ دے گا اگر بچوں کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کی نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ پاک رشتہ آسان کرے جس لائن کی روزی میں تمام چیزیں آ گئی کھانا پینا مکان روٹی کپڑا اور مکان اس کے رشتے ان تمام چیزوں کو اللہ پاک آسان کر دیں گے جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزی میں اللہ پاک برکت دے گا پر بجلی کی طرح گزر جائے گا قبر میں اللہ پاک راحت دیں گے عذاب قبر صلی اس کی حفاظت کرے گا ناما عمل سیدھے ہاتھ میں دیں گے ناما عمل کس میں دیں گے بولو اور جس کو نام ناما سیدھے ہاتھ میں مل گیا وہ تو خوش و خرم ہو جائے گا اور پانچویں بات بتلائی بغیر حساب کتاب کے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اگر اللہ پاک اللہ کی نعمتوں کا حساب لینے پر آ جاوے بولو میں اور آپ حساب دے سکتے ارے بولو عید کے دن آپ نے اپنے بچوں کو سو روپے دیے اور دوسرے بھائی نے کہا کہ ابا اس نے سو روپے واپس دیے تو باپ حساب لیتا ہے اور بیٹے کو پوچھتا ہے کہ بیٹے سو روپے کہاں لگایا پانچ روپے چکڈول میں بیٹھا پانچ روپے کا بڑپ کھایا پانچ روپے کی جنیبی کھائی اس کو پسینہ ہو جاتا ہے ارے بولو ہو جاتا ہے کہ نہیں سو روپے کا حساب دینے پر بچے کو عید کے دن پسینہ ہو جاتا ہے اور یاد نہیں آتا اور حساب کرتے کرتے آدھے پر آ کر گاڑی اٹک جاتی ہے ابا میرے کو یاد نہیں میں اور آپ قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے اگر حساب اللہ پاک دن لتس نعیم اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ایک نعمتوں کا حساب اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر لیں گے ہم نے تم کو زندگی دی ہم نے تم کو جوانی دی ہم نے تم کو اچھا ماحول دیا ہم نے تم تم تم کو کو کو بیوی دی ہم ہم نے نے بچے دیے گرمی سردی کی لائن کی چیزیں دی ہم نے تمہارے نبی کو بھیجا ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہم نے دعوت کی محنت کے زمانے میں تم کو پیدا کیا ہم تم کو اجتماع میں لے کر آئے ایک ایک نعمت اللہ پاک کی طرف سے پوچھی جائے گی لیکن جو نماز کا اہتمام کرے گا بولو اس کو اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے ارے بولو جنت پہ داخل کر دے نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک آج سے لے کر موت تک پوری زندگی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے کون کون پڑھے گا سب ہاتھوں کا کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور ساری دنیا میں نماز زندہ ہو جاوے اس کی محنت بھی میں اور آپ کریں آپ کی مسجدوں کی کارگزاری آئی کہ کہیں پچیس فیصد کہیں تیس فیصد نماز ہو رہی ہے ستر فیصد مجمع ابھی مسجد سے دور ہے بولو اگر اللہ کی رحمتیں کیسے آئے گی ارے بولو چیزوں میں برکتیں کیسے آئے گی فیصلے ہمارے حق میں کیسے آئیں گے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس امت میں اگر پچاس فیصد تک نماز زندہ ہو گئی پچاس فیصد تک پچاس کے اوپر ہو گئی اکاون فیصد پچاس تک تو اگر یہ امت نماز پر آ گئی تو اللہ باطل کو روک دے گا اور اکاون فیصد پچاس کے اوپر آ گئی تو دنیا میں حق پھیلنا شروع ہو جائے گا لیکن ابھی تو ہماری بیس پچیس فیصد نماز ارے بولو یہ بہت بڑی کمی ہے جس محنت کے ذریعے سے دیکھو ابراہیم علی صلاح نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لقودک میدان میں چھوڑا مکے کی سرزمین پر اور حکم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اب آپ چلے جاؤ اللہ کا حکم تھا کس کا حکم تھا بولو بیوی نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے کوئی آبادی نہیں کوئی انسان نہیں پانی کھانے کا کوئی انتظام نہیں کوئی مارکیٹ نہیں اور ایسے لقودک میدان کے اندر ابراہیم علی سلاۃ وسلام کی بیوی حضرت حاضرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جا رہے تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم علی وسلام نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں اللہ کا حکم نماز کا روزے کا زکات کا حج کا آنکھوں آنکھیں نیچی کر کے چلنے کا یا بدو من افسر ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سلا رحمی کرنا سچ بولنا یہ سب کیا ہے ارے بولو اللہ کے احکامات تو ابراہیم علیہ السلام وسلام کی بیوی حضرت حاضرہ نے جب سنا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اب کیا پیغام دیا ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے بیچ کے اندر اس بات کا پیغام اس عورت کے ذریعے سے پہنچا ہے کیا فرمایا پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے اللہ کے احکامات انسانوں کو برباد کرنے کے لیے ارے بولو نہیں ہے یہ قرآن پاک کی پہلی آیت لالکل کتاب و لارئی بفی اس میں جتنے احکامات ہیں جتنے قوموں کے واقعات ہیں جتنے جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں اللہ پاک نے جو کچھ تذکرہ کیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں بعض مرتبہ انسانوں کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا میں آپ کو سناؤں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے ایک آدمی باہر سے آ کر کہنے لگا اے ابو دردہ ہوا چلی ہے کچے مکانات آپ جلدی سے جاؤ آپ کا مکان جل جائے گا اے ابو دردہ جلدی سے جاؤ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں دمشق کی مسجد میں بیٹھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے اور یقین کے ساتھ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی کوئی دوربین نہیں کوئی کیمرا نہیں آج تو آدمی اگر دبئی بھی جاتا ہے تو سوریندر نگر کے کارخانے کو دیکھ لیتا ہے ارے بولو کیمرے کے ذریعے سے موبائل میں لیکن وہ زمانے میں کوئی کیمرا کوئی دوربین کوئی چیز نہیں تھی مسجد میں بیٹھے اور دوسرا آدمی آیا اے بردا آپ کے مکان کو آگ لگ رہی ہے آپ جلدی سے پہنچو آگ لگ جائے گی ہوا تیز چل رہی ہے بولے میرے مکان کو آگ ارے بولو نہیں لگ سکتی پھر تیسرے آدمی نے آ کر خبر دی آپ نے وہی کہا کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی چوتھے آدمی آئے اے بردا محلے میں آگ تو لگی تھی اور لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی یہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے لیکن چوتھا آدمی دیکھ کر آیا اب پہلے تین آدمی بھی بیٹھے ہیں آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہیں ان کو بڑا تعجب ہوا بغیر دوربین کے بغیر کسی چیز کے اتنا یقین کے ساتھ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی یہ کیا بات ہے اب ان کو یقین اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ہے کس پر ہے بولو ڈالکل کتاب و بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور اللہ پاک نے فرمایا ماں آتا کمر رسول جو کچھ کے نبی لے کر آئے ان کو مضبوطی سے پکڑ لو آپ کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے آپ کی مصنون دعائیں ہیں ابو درنا رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھ کر میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی جب چوتھے آدمی آئے ابو دردا محلے میں آگ لگی تھی لیکن آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی آپ کو اتنا یقین کیسے ہو گئے تو ابو رزا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک دعا سنی جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ کے نبی کی بتلا ہوئی جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ انت ربی لا الہ الا انت علیہ کا توکل تو یہ مختصر سے آگے دعا ہے جو اس دعا کو پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے شام تک تمام حوادث سے تمام پریشانی سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا جو شام کے وقت میں پڑے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا میں جب گھر سے چلا میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے ساری ساری دنیا کے انسانوں کی زبان غلط بول سکتی ہے میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی میرے نبی نے جو کچھ فرمایا سچائی انسانوں کو نجات دے گی جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی ابھی جھوٹ سے کتنا ہی نفع آدمی لیوے لیکن انسانوں کا غلط تجربہ ہے میرے نبی کی بات تو یہ ہے کہ نجات چاہتے ہیں تو سچائی کے ساتھ زندگی گزارا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یم حق اللہ صدقہ ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے ہمیں کیا لگتا ہے ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو بولو نفع ملتا ہے کہ نقصان ارے بولو مال بڑھتا ہے نا بھائی ایک ہزار روپیے ہیں اور آپ نے کسی کو سود پڑ دیا ایک مہینے کے بعد سو روپیہ سود لیا ایک ہزار کے کتنے ہو گئے ارے بولو گیارہ سو مال بڑھا کے کم ہو گیا مال بڑھ گیا اور قرآن کہتا ہے کہ ہم سودی کاروبار کرنے کے مال کو ختم کریں گے ہماری تجربہ اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے ہزار کے گیارہ سو آ گئے اور قرآن یوں کہتا ہے یم حق اللہ الربا اللہ سود کو مٹا دے گا سودی کم کرنے والے مال کو ختم کر دے گا دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں صدقات ہم صدقات کو بڑھائیں گے ایک آدمی کے جیب میں ایک ہزار روپے کوئی مانگنے والا آیا اس نے سو روپے صدقہ دیا اب بولو جیب میں کتنے رہے ارے بولو نو سو مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا کم ہوا اور قرآن کیا کہتا ہے اب بولو ہماری آنکھوں کا دیکھنا انسانوں کا تجربہ صحیح یا اللہ اس کے رسول کی بات صحیح بولو ارے ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پر ایک نمبر کے پلیٹ فارم پر گاڑی پر بیٹھا ہے اس کو جانا ہے بمبئی اور دوسرے نمبر کے پلیٹ فارم پر بھی گاڑی کھڑی ہے تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نمبر کے پلیٹ فارم پر جو کھڑی گاڑی ہے وہ چلنے لگی ہم کو کیا لگتا ہے ہم ایک نمبر پلیٹ فارم کی گاڑی پر بیٹھے گاڑی میں ٹرین میں اور دوسرے نمبر کے پلیٹ فارم کی گاڑی چلنے لگی تھوڑی دیر تک ہم کو کیا لگتا ہے بولو ہماری اپنی گاڑی چل رہی ہے حالانکہ کون سی گاڑی چل رہی ہے دو نمبر والی ہماری گاڑی کھڑی ہے ایک آنکھوں کا دھوکا ہے یہ دھوکا کب کھل جائے گا وہ گاڑی کا آخری ڈبا گارڈ کا نکل گیا تو فوراً دھوکا کھل جائے گا کہ نہیں ہماری گاڑی نہیں چلی یہ تو پلیٹ فارم نمبر دو کی گاڑی چل رہی تھی لیکن وہاں تک میں اور آپ دھوکے میں تھے ارے بولو ایسا ہی ہے یہ قرآن جو ہمیں کہتا ہے میں اور آپ دھوکے میں ہیں ہماری بات غلط ہے اللہ اس کے رسول کی بات بولو صحیح ایک مثال دوں میں آپ کو دو دوست ہیں دونوں کی عمر بیس سال دونوں کا وزن چالیس کلو دبلا پتلا آدمی اس کا وزن کتنا ہوتا ہے یہ بچے کا وزن کتنا ہے چالیس کلو یہ ایک دوست وہ انگلینڈ گیا دو سال کے لیے اور دو سال کے بعد جب واپس آنے لگا اپنے دوست کو یوں کہا کہ تو بمبئی ایئرپورٹ پر میرے کو لینے کے لیے جب گیا بیس سال کی عمر تھی دو سال کے بعد آیا اب اس دونوں کی عمر کتنی ہو گئی بائیس سال جب گیا تو کتنے کلو کا تھا چالیس کلو یہ جو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے گیا وہ تو چالیس کلو کا ہے اس کا وزن نہیں بڑھا وہ جو ایئرپورٹ سے اترا اس کا دوست انگلینڈ جا کر اس کا اس کی بوڑی بن گئی اور چالیس کلو کی جگہ پر اس کا وزن اسی کلو ہو گیا کتنا ہو گیا ارے بولو ڈبل ہو گیا اب یہ دونوں دوست کی ملاقات ہوئی دونوں کی عمر بائیس سال ہو گئی ہندوستان سے سوریندر نگر سے ویرم گام سے جو دوست گیا تھا اس کا وزن چالیس کلو ہے اور سامنے والے کا وزن اسی کلو اب یہ اس کو مبارکبادی دیتا ہے ماشاء اللہ انگلینڈ کی آب و ہوا تیرے کو راس آ گئی تیرا وزن بڑھ گیا تیری تندرستی بڑھ گئی یہ سریندر نگر اور ویرم سے ویرم گام سے جانے والا دوست یہ اس کو سمجھا رہا ہے اور اس کو مبارکبادی دے رہا ہے اور وہ جو اسی کلو کا وزن لے کر آیا انگلینڈ سے وہ رو رہا ہے ارے بھائی صاحب میں تو تیری تعریف کرتا ہوں تو کتنی اچھی تندرستی لے کر آیا تیرا وزن بڑھ گیا تیری ہائٹ بوڑی بڑھ گئی وہاں کی آب و ہوا تیرے کو راس آ گئی وہ کہنے لگا بھائی صاحب ایسا نہیں ہے جس کو تو تندرستی سمجھتا ہے وہ تندرستی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے بیماری ہے کیا ہے وہ ہاتھی پگا کی بیماری ہو جاتی ہے نا بدن پھولنے لگتا ہے دور سے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تندرست ہے لیکن اس آدمی کو معلوم ہے کہ یہ تندرستی نہیں ہے یہ کیا ہے ارے بولو تو بیماری ایسے سود سے جو مال آتا ہے آپ کو دکھے گا کہ وہ ہو ہزار کے گیارہ سو ہو گئے آپ اس کو پوچھو تو ٹینشن پرابلم مسائل مشکلات بے برکتی قرض کیوں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یم حق اللہ ربا و صدقات ہم سود کو مٹائیں گے ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال آخری چالیس سال کے اندر اندر سودی کاروبار کرنے والے کے مال کو اللہ پاک ختم کر دیں گے ہمارے تمہارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں گے تو ابراہیم علیہ صلاح وسلام کی بیوی حضرت حاضرہ نے قیامت تک انسانوں کو چیلنج دے کر ایک دعوت دے کر گئے ادل نہیں اللہ کے احکامات ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا دوسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ویور صدقات صدقہ دیں گے تو مال بولو بڑھے گا کیا ہوگا اور نظر کیا آتا ہے کہ ہزار روپے تھے سو روپے صدقہ دے دیا نو سو روپے بچ گئے تو ہمارا مال کم ہو گیا نظر تو یہ آئے گا لیکن قرآن یوں کہتا ہے وجربی صدقات ہم صدقے کو بڑھائیں گے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت علی ابن ابی طالب وہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے بھائی کہاں جا رہے او بھائی بیٹھ جاؤ بھائی کہاں جا رہے ابھی اب اٹھنے کی فضا مت بنو اب بیٹھے تو بیٹھ جاؤ نیت کرو آخر تک بیٹھیں گے اب کوئی نہیں اٹھے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو چھ روپے دیے گھر کے خرچ کرنے کے لیے اس وقت کے چھ روپے تو آج کے کتنے ہو گئے ارے بولو چھ سو چھ ہزار تو سستا کا زمانہ تھا پھر ایک شاعر آیا اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آتے نا اللہ کے واسطے کچھ دے دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو کہا وہ جو چھ روپے تمہاری امی کو میں نے دیے ہیں وہ لا کر اس سائن کو دے دو اب گھر میں کیا رہا ارے بولو کچھ نہیں کس کے نام پر دیے اللہ کے نام پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ویور صدقات ہم صدقات کو بڑھاتے دیکھو کیسے اللہ بڑھاتے ہیں ہماری نگاہیں اب تو گھر میں کچھ بھی نہیں رہا چھ روپئے تھے وہ بھی بولو ختم ہو گئے لیکن نظام اللہ پاک چلائیں گے ایک آدمی آیا حضرت علی کے پاس اور سواری لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی سواری خریدو گے اب یہ نظام اللہ نے بنایا گرہ کو بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے علی سواری خریدو گے بولے ہاں اچھا کتنے کی آپس میں طے ہو گیا ایک سو چالیس روپے کی سواری خریدیں گے گھوڑا کچر اونٹ جو بھی ہو اچھا دو دن کے بعد مثلاً پیسے لے جانا ادھر تو مال خرید سکتے ہیں نا شریعت کی اجازت پھر گراہ کو پہلے بیچنے والوں کو اللہ نے بھیجا پھر خریدنے والے کو بھی کس نے بھیجا ارے بولو آج سمجھتا ہے کہ میری ہوشیاری پر میں کماتا ہوں نہیں اب خریدنے والا آیا اے علی سواری بیچو گے ہاں کتنے کی بولے دو سو روپے کی ارے بولو منافع لینے کی اجازت ہے کہ نہیں اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دو سو روپے کی دے دو اب وہ دو سو روپے دے کر گیا سواری خرید کر کے چلا گیا اس کو بلایا جس سے ایک سو چالیس میں خریدی تھی اور اس کو یوں کہا کہ لے ایک سو چالیس روپے دے دے اب کتنے بج گئے ارے بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں ساٹھ روپئے دیے اور یوں کہا کہ تو نے چھ روپے خرچ کیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وجور بی صدقات ہم صدقے کو بڑھاتے ہیں اللہ نے چھ کے کتنے کر دیے ارے بولو من جا بالحسنتی فلاح اشر و امسالیہ ایک کا دس اللہ کا وعدہ ہے تو چھ کے کتنے کر دیے ارے بولو سائن دکھنے میں یوں آتا ہے کہ ہزار روپے تھے سو روپے صدقہ دے دیا نو سو روپے بچے سو روپے کم ہو گئے اور قرآن یوں کہتا ہے بلبی صدقات تو بولو ہمارا تجربہ صحیح یا اللہ اس کے رسول کی بات صحیح ارے بولو اور میں بات سنا ہوں آپ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ جنگل میں مکے اور مدینے کے درمیان کی ایک جگہ میں رہنے کے لیے چلے گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اب موت تو ہر ایک کو آنی ہے ارے بولو تم میں سے کس کو کس کو موت آئے گی ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا سب کو آئے گی اب موت کے اثرات آ گئے سکرات تاری ہو گئی اب بیوی رونے لگی ابو در گفاری اپنے شوہر کے اوپر کہ اگر جنگل بیاں میں ہے اگر آپ مر جاؤ گے تو کوئی مرد نہیں کون آپ کو گسل دے گا کون کفن پہنائے گا کون آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا کون آپ کو قبر میں اتارے گا غم کر رہی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین کے ساتھ صحابہ لیتے تھے ابو ادھر گفاری نے اپنی بیوی سے کہا رونے کی ضرورت نہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ایک موقع پر ہم چند صحابہ بیٹھے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی دودھ آخری پی کر مر جائے گا اس کی زندگی میں آخری غذا دودھ ہوگا تم میں سے ایک آدمی اس طریقے سے مرے گا اور یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی عیش وقع اکیلا زندگی گزارے گا وہ یا منہ تو وحیدن اکیلے اس کو موت آئے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی جنازے کی نماز پڑھائے گی اپنی بیوی کو کہنے لگے گھبرانا نہیں گمت کرنا اگر موت آ جائے گی تو ایک جماعت آئے گی اور وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے گی بیوی سوچنے لگی کہ جنگل بیابان ہے حج کا موسم ختم ہو گیا حج میں جانے والے وہاں سے حج کے لیے جاتے تھے لیکن وہ تو حج کا وقت نکل گیا اب کیسے آئیں گے لیکن ابو در گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کس پر تھا ارے بولو اللہ کے نبی کی بات پر آپ نے فرمایا نا ایک آدمی اکیلا جنگل میں مرے گا اکیلی اس کی موت آئے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گی اس یقین کی بنیاد کے اوپر اپنی بیوی کو کہا جاؤ اور کنارے پر جہاں دو رستے پڑتے ہیں وہاں جاؤ اگر کوئی جماعت آ جاوے تو اس کو بلا کے لائے بیوی گئی صبح سے لے کر شام ہو گئی کوئی نظر نہیں آیا بیوی واپس آئی یہ سکرات میں ہے انتقال کا وقت قریب ہے بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے کوئی بات نہیں کل صبح میں جانا ہے میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی یہ دوسرے دن گئی کون کون بیوی وہ چوراہے پر گئی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت مل جاوے تو اس کو لے کر آ جاوے دور سے گبار اڑتا ہوا ایک کافلہ آ رہا تھا تیس آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیس آدمی انہوں نے دوپٹہ حرکت لی اور ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تیس آدمی کا قافلہ آ کر کھڑا ہو گیا بہن کیا بات ہے کہا کہ یہاں ابو در گفاری رہتے ہیں میں ان کی بیوی ہوں اور زندگی کا آخری وقت ہے آپ چلو کوئی کفنانے والا نہیں کوئی دفنانے والا نہیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں بیوی ان تیس آدمی کے قافلے کو لے کر آئی آدمی کے قافلے کو کس نے بھیجا ارے بولو اللہ کے نبی کی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ سچ بولیں گے تو کم کمائیں گے جھوٹ بولیں گے تو زیادہ نفع ملے گا یہ ہمارا تجربہ اور ہماری زبانوں کے بول ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات یہ ہے کہ سچائی کے اندر نجات ہے تو ہماری بات صحیح کہ اللہ اس کے رسول کی بات صحیح بولو نماز میں کامیابی ملے گی اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ نمازوں پر پانچ انعام ملیں گے اور ہم دکان پر بیٹھ کر نماز کو چھوڑ کر یہ کہے کہ مال زیادہ مل جائے گا میں نماز کے لیے جاؤں گا میری دکان بند ہوگی اتنی دیر کے اندر گھر چلا جائے گا اور میرا منافع ہاتھ سے نکل جائے گا بولو یہ صحیح ہے نہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم پانچ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو گے اللہ پاک پہلا وعدہ روزی میں برکت دے گا یہی یقین کی بات یہاں ہو رہی دالکل کتاب و لا رہی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش اب ابو گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صحابہ کے مجمع کو لے کر گھر آ گئی اور زندگی کا آخری وقت ہے اب ادھر گفاری اپنی بیٹی کو بلا کر کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا بکری کا بچہ زبا کر اور کھانا تیار کر اب بجان کس کے لیے بولے وہ جماعت آنے والی ہے ابو ذر کو معلوم نہیں ہے کہ جماعت آ گئی لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین تھا کہ تمہارے انتقال پر ایک مسلمانوں کی جماعت تمہاری جنازے کی نماز پڑھائے بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ابا اب بیٹی نے بکری کو ذبح کیا کھانا تیار کیا ماں یعنی ابو ذر گفاری کی بیوی انتیس آدمی کو لے کر آئے ابو ذر کے پاس پہنچے ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے دیکھو میری زندگی کا آخری وقت ہے تم میں سے جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو وہ کفن کے لیے میرے کو چادر دے گئے احتیاط حکومت کے اندر کام کرنے والا کبھی نہ کبھی رشوت پر کوئی ظلم پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک نوجوان نے کہا کہ میری ماں نے ایک چادر دی ہے اور میں نے کبھی حکومت کا کام نہیں دیا اس چادر کے اندر آپ کو کفنائیں اور تھوڑی دیر کے بعد ابو در گفاری کا انتقال ہو گیا اب تیس آدمی کی جماعت تھی انہوں نے کفن پہنایا گسل دیا جنازے کو تیار کیا اور جنازے کی نماز پڑھا کر ان کو قبر میں اتار کر کے دفن کر کے اب جانے لگے تو اندر سے بچی نے آواز دے کر یوں کہا کہ تمہارا کھانا تیار ہے بیٹی کس نے پکایا کیسے پکایا کس نے تم کو اطلاع دی بولے ابو مرتے مرتے کہہ کے گئے کہ میرے کو یقین ہے مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی اور میری زندگی کا آخری وقت تھا ابو نے بلا کر یوں کہا بیٹی بکری کو زبا کر کھانا تیار کر آپ کے لیے کھانا تیار ہے عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اللہ رحم کرے ابو ذر گفاری فاری پر کہ زندگی میں بھی سخی تھے اور مرنے کے بعد بھی سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا اب عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جو تیس ساتھی پہنچے وہ کیسے پہنچے کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود کو پیغام دیا کہ آپ جلدی سے نکل کر مکے میں آ جاؤ تمہیں حج ملے یا نہ ملے تم آ جاؤ قرآن کے متعلق ضروری مشورہ کرنا ہے قرآن کو لکھتے تھے کہیں پتھر پر کہیں ہڈی پر کہیں ورق پر الگ الگ قرآن لکھا ہوا تھا حضرت عثمان گنی کے زمانے کے اندر قرآن کو مرتب کر دیا اس کے متعلق کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود چلے اور وہی راستہ تھا جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان گنی نے ان کو نہیں بلایا بلکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو اللہ پاک کو سارے شادی کرنی تھی تو اللہ کی طرف سے نظام بنا ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ پہنچا ان کو کفن پہنایا جنازہ تیار کیا قبرستان میں اتارا جنازے کی نماز پڑھی اور آگے بڑھ گئے کیا بات ہو گئی اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی اللہ پر غلط ہونے نہیں دیتی جی۔ ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط ایسے قرآن نے فرمایا یم حق اللہ ربا و یوربی صدقات ہم سود کو مٹائیں گے ساری دنیا دیکھے گی کہ ایک کی دو دو کی چار چار کی آٹھ ٹرکیں ہو گئی ایک کی دو دو کی چار دکانیں ہو گئی سودی کاروبار کرنے پر یہ ملا لیکن قرآن یوں کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہم سود کو مٹائیں گے کیا کریں گے بولو یہ سونے والوں کو جگہ اب میری طرف دیکھو سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے اللہ پاک کی طرف سے جتنے احکامات اللہ نے دیے نماز اللہ کا حکم ہے روزہ اللہ کا حکم ہے ذکر کرنا اللہ کا حکم ہے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا معلومات کرنا اندھادن تجارت نہیں کرنا جیسے اور لوگ کرتے میں نے بھی کر لی ادھر سے ادھر سے سود سے رشوت سے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بغیر سیکھے تجارت کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بلایا دکان کھول کے بیٹھا تھا بولے تم نے تجارت کا علم سیکھا بولے نہیں چل دکان بند کر دو پہلے علم سیکھ کرا سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا شادی کرنے کا موقع آ گیا تو تحقیق کرنی پڑے گی علم کی روشنی میں اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے حضور ازر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے باپ دادا نے خاندان والوں نے ہمارے گاؤں والوں نے ہمارے محلے والوں نے ہمارے سماج والوں نے جیسی شادی کی ایسی شادی کرنے کی اجازت ہے ارے بولو جیسے لوگ کپڑے پہنتے ہیں ایسے ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے کیا مطلب ہمیں تحقیقات کا جذبہ کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں شادی میں خوشی میں غمی میں حجر اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے بولو میں اور آپ کرتے ہیں کھانے میں پینے میں گھر سے نکلنے میں شادی کرنے میں کسی سے ملاقات کرنے میں ہمیں تحقیقات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو اللہ کا حکم یا محک اللہ الربا علی صدقہ ہم سود کو مٹا دیں گے اور صدقے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بہت بڑے سودی کاروبار کرتے تھے لاکھوں روپے انٹرسٹ ان کو آتا تھا اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا یا یو اللہ الدین آمن ایمان والو سودی کاروبار کو چھوڑ دو یو یادین آمن تق اللہ ودرو ماں بقی الربا اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں حضرت عباس بہت بڑے سودی کاروبار کرنے والے تھے میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں کسی نے جا کر یوں کہا کہ عباس تم تو غریب ہو گئے اللہ کا حکم آ گیا اور تمہارے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا کیا بات ہے بولے ہاں تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا میں تو کیپٹل کو بھی معاف کر دیتا ہوں میں نے لوگوں کو جتنے روپے دیے ہیں اس پر جو سود آتا ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا میں تو اپنی موڑی کیپٹل کو بھی معاف کر دیتا تو لوگ کہنے لگے اے عباس تم تو غریبوں کی فہرست میں آ گئے اب تک تو مالداروں کی فہرست میں تھے اب تمہارے پاس تو کیپیٹل ختم ہو گئی تم نے چھوڑ دی اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر تو تم غریب ہو گئے لیکن یہ بات یہ ہے اللہ کے احکامات کے اوپر اگر کوئی عمل کرے تو بولو غریب ہو جائے گا بولو فقیر ہو جائے گا نہیں اللہ کے احکامات انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج عورتوں کو پردہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ سلا رحمی کرنا اپنی زندگی ایمان معاملات عبادات معاشرت اخلاقیات ان پانچوں کے مجموعے کے ساتھ کیسی تجارت کیسی ملازمت کیسی مزدوری اللہ کا حکم بلکہ اللہ پاک نے انسانوں کو چلنے کا طریقہ بھی بتلا دیا جیسے چاہے سے چل سکتے وحباد الرحمان یمسون الل ارد ہاؤن اللہ کے نیک بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ولا تمسی سی فلد مرحا زمین میں اکڑ کے مت چل کتنا ہی بڑا ہو جاوے بڑا زمیندار ہو جائے بڑی کرسی والا ہو جاوے بڑا ایجوکیٹڈ ہو جاوے لیکن اس کو حکم ہے کے مت چل قرآن کا حکم ہے اور اس کی کامیابی اللہ کی بات کے ماننے میں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ نے چھ روپے خرچ کیے تھے اللہ پاک نے کتنا نفع دیا ارے بولو ہمارے علاقے میں ایک آدمی بہت سخی تھا خوب لوگوں کو مال دے جو آئے میری بچی بیمار ہے لے جا میری بچی کی ڈیلیوری لے جا میرے بچوں کے اسکول کی فیس میرے گھر کا کرایہ میرا لائٹ بل ہوتا ہے نا پریشان لوگ آتے ہیں اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے مال کے ساتھ دل بھی دیا ہے تو وہ سخاوت کرتے رہتے ہیں لیکن دیتے دیتے پھر آدمی کہتا ہے بس بہت ہو گیا دنیا کی ہر چیز کیا ہے بولو لمیٹڈ کیا ہے آخرت کی ہر چیز انلمیٹ ہوگی دنیا کی زندگی بھی بولو دنیا کی جوانی تو اس نے بہت دیا پھر ایک آدمی آیا ایک روپیہ دے دو ایک روپے کا سوال ہے لیکن دنیا کی ہر چیز لمٹ ہوتی ہے اس کی لمٹ دینے کی پوری ہو گئی اب اس نے کیا کہا معاف کرنا بھائی آپ نہیں دوں گا ہوتا ہے نا ایسا ارے بولو نہیں یار ستائیسویں رمضان کو یا رمضان میں دیتے دیتے پھر آدمی تھک کر کیا کہتا ہے بھائی معاف کرو ارے آپ کے وہاں ہوتا ہے سر ہمارے سورت میں ہوتا ہے آپ کے وہاں ہوتا ہے بولو نہیں یار وہ لمیٹڈ ہے ایک آدمی کتنا ہی کھا کر بیٹھا ہو دال چاول بہت اچھی طریقے سے کھا لیا اور پیٹ بھر گیا اور بہترین سے بہترین اس کے سامنے بریانی رکھو بولو کھائے گا ارے بولو کھائے گا کیوں اس کا کھانا بھی لمیٹڈ اس کا دینا بھی لمیٹڈ اس کی زندگی بھی بولو آخرت میں سب کچھ انلمیٹڈ سو سال کی زندگی آخرت کی ہے ہزار سال کی ہے لاکھ سال کی ہے کروڑ سال کی ہے پانچ سو کروڑ ہے خالدین فیہا آبدا تو دنیا کی ہر چیز لمٹ ہے اور آخرت کی ہر چیز بولو بولو انلمیٹیڈ کوئی ہے نہیں لمیٹڈ تھالی اور انلمیٹیڈ کھانا اس کے تیس روپے اس کے سو روپے آپ جتنا کھانا کھاؤ اتنا کھاؤ تو وہ فقیر گیا ہے سیٹ صاحب ایک روپیہ دے دو نا شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں معاف کرنا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فقیر وہاں سے گزرا یہ بیٹھ گیا ان کے چوراہے پر ان کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے کون پہلا فقیر ہوتا ہے نا وہ بیٹھ گیا دوسرے والا فقیر وہاں سے گزرا اس کو بڑا تعجب ہوا ارے بھائی یہ سیٹ اور سخی ان کے گھر میں تو بیٹھ گیا بولے میرا ایک روپے کا سوال تھا لیکن میرا سوال انہوں نے پورا نہیں کیا تو میں بھی ضد کر کے بیٹھ گیا کہ جب تک کہ ایک روپیہ نہیں ملے گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں باجے فقیر ضدی ہوتے ارے بولو نہیں یار ایک مرتبہ میں بال کٹا رہا تھا ایک فقیر آیا سو روپے کا سوال ہے کتنے کا سوال ہے تو ایک آدمی نے دس روپے دیے چلا میرے کو تو سو کی نوٹ چاہیے ارے بولو ایسے ضدی ہوتے نا فقیر دوسرا آدمی آیا اس کو رحم آیا کہ چلو نا پچاس روپے نکال کے دو نا اس نے اس کو پچاس کی چلاٹ میرا سوال کتنا ہے ارے بولو نہیں یار سو روپئے کتنے لوگ آئے دس بیس دس بیس پچاس چلاٹ وہ بال کاٹتے کٹے میرے کو کہنے لگے کہ یار دس بیس کے پچیس آدمی آ گئے اگر سب کے دس دس روپے لے جا رہا تو پچیس آدمی کے کتنے ہو جاتے ڈھائی سو ہو جاتے لیکن اس کا سوال کتنا تھا بعض آدمی جدی ہوتے اور اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ویور بی صدقات ہم صدقہ دینے والوں کے مال کو بڑھائیں گے نظام تو اللہ پاک چلے گی ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا ایک مرتبہ میاں بیوی بی کھانے کے لیے بیٹھے تھے باہر سے ایک سائل آیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اپنے روزانہ تو کھاتے ہی ہے اگر آج اپنے دو روٹی اس کی ایک روٹی بیوی کی ایک روٹی بولے اپنے دو روٹی صدقہ کر دے کیا کر دے وہ دو روٹی صدقہ کر دے ٹھیک ہے بیوی نے آج کیا دوپہر کا بھوکے رہیں گے رات کو کھا لیں گے اب انہوں نے آنے والے ساحل کو دو روٹی دی لو اللہ پاک کا وعدہ ہے ایک کا کتنا ملے گا ارے بولو تھوڑی دیر ہوئی کہ کسی نے دروازے کو ٹوکا نوک کیا ارے بھائی آپ کا ایک پارسل آیا ہے کوریئر والے انگڑیا پارسل لے کر آتے ہیں بھائی کیا لائے بولے کچھ روٹیاں اور سالن آئی انہوں نے اللہ کے نام پر لگایا اور اللہ پاک کا وعدہ ہے ومان خلف جو آدمی اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک اس کا بدلہ دے گا جو بھی لگائے گا جان لگاوے مان لگاوے وقت لگاوے علم لگاوے جو لگائے گا اللہ پاک کا وعدہ ہے صرف مال کا وعدہ نہیں آپ وقت لگاؤ گے تو وقت میں برکت ہوگی اللہ پاک کا وعدہ ہے ومان من شعین فخمین جو آدمی اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک اس کا بدلا دے اب وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیپٹل بھی معاف کر دیا کیا معاف کر دیا بولو کیپیٹل اب لوگ کہنے لگے یہ تو غریب ہو گئے فقیر ہو گئے جیسے حضرت علی نے اپنی بیوی کو چھ روپے دیے اور اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو چھ روپے دے دیے اب ان کے گھر میں کچھ رہا ارے بولو گھر خالی ہو گئے دکھنے میں ایسا دکھے گا لیکن نظام اللہ پاک چلائے گا حضرت عباس کے دس بیٹے کتنے بیٹے ایک کا نام عبداللہ ابن عباس جس نے حضر عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اللہ کے نبی نے دعا دی اللہ کے نبی کی دعا کبھی بھی رد ہو سکے گی تو قبول ہے اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دین کا علم عطا فرما تو سولہ سترہ سال کی عمر کے اندر بہت بڑے علامہ بن گئے کیا ہوا روزانہ دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار آدمی آتے آج تفسیر کا علم آج فقہ کا آج حدیث کا درس دیتے اور صبح سے درس شروع ہوتا تھا گیارہ بارہ بجے پورا ہو جاتا ہے چار پانچ کلاک چلتا ہے ان کے بھائی فضل ابن عباس تھے کیا نام ہے بولو فضل ابن عباس انہوں نے جتنے یہ پڑھنے کے لیے آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے فقہ تفسیر حدیث جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے اب انہوں نے دیکھ لیا کہ آج پانچ ہزار آدمی ہے تو وہ اپنے باورچی کو کہتے تھے پانچ ہزار آدمی کا کھانا پکاتا اور جب یہ چھٹی کرتے تھے گیارہ بجے تو فضل ابن عباس اپنے چاروں طرف آدمیوں کو کھڑا کر دیتے تھے اور یوں کہتے تھے اعلان کرتے تھے کہ تم نے میرے بھائی عبداللہ ابن عباس کے وہاں اپنی دیدی اور روحانی پیاس کو دور کر دیا تم نے علم سیکھ لیا اب تمہاری جسمانی ضرورت کا انتظام میرے گھر میں ہے آپ آؤ تو یہ پانچ ہزار دو ہزار تین ہزار دس ہزار جتنا بھی مجمع ہوتا تھا یہ سب فضل ابن عباس کے وہاں جاتا تھا اور فضل ابن عباس روزانہ ان تمام کو کھانا کھلاتے تھے کتنے آدمی کو روزانہ کھلاتے تھے کبھی دو ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی دس ہزار میں اور آپ کبھی ایک جماعت کی دوسری جماعت آ جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ارے بولو نہیں یار حالانکہ کھلانے سے کبھی ختم نہیں ہوتا اب یہ کیا بات ہو گئی ان کی اولادوں کو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا کہ ان کے ابا حضرت عباس نے اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اللہ کا حکم ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ودرو من الربا سودی کاروبار کو چھوڑ دو اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا اللہ کا حکم انسانوں کو کامیابی دلائے گا اللہ کے احکامات انسانوں کو ناکامی نہیں دلائے گا بھائی زکات دینے سے مال کم ہوتا ہے ہے نا بھائی سو روپے تو ڈھائی روپے دے دو لگے گا کیا کہ سارے ستانو بچ گئے لیکن حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زکات کو دے گا بقیہ سو روپے میں ڈھائی روپے دیے ہزار روپے میں پچیس روپے دیے بقیہ نو سو پچہتر روپئے یہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے کس کی حفاظت میں آئیں گے بینک والے تو کبھی بھی بینک اڑ سکتی ہے لیکن جو چیز اللہ کی حفاظت میں آ جاوے بولو اس میں کبھی نقصان ہوگا ارے بولو کبھی ہوگا ایک آدمی جمعہ کے دن رمضان میں مسجد میں گیا اب اس نے بیان سنا کہ جو آدمی زکات پوری پوری ادا کر دے گا اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے وہ گھر گیا اور اس نے حساب لگایا جتنی زکات اس پر فرض تھی اتنی زکات اس نے نکال کے دے دی اس کے زکات کے دینے کے چند دنوں کے بعد اس کے گھر کی سائیکل کی چوری ہو گئی ڈھائی سو روپئے کی سائیکل وہ تو امام صاحب کے پاس آیا امام صاحب آپ نے کہا تھا نا زکات دینے کے بعد ماں بقیہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے میری سائیکل کی چوری ہو گئی لاؤ میرے ڈھائی سو روپے امام صاحب کہنے لگے میں نے تو اللہ کے نبی کی بات نقل کی ہے اور اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو تیرا حساب غلط ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو ارے امام صاحب ڈھائی سو روپے کی سائیکل کی چوری ہو گئی بولے تو ری چیک کر تو نے جتنا مال اور اس پر جتنی زکات دی اس کو دوبارہ چیک کر وہ کیلکولیٹر آتا ہے نا ری چیک کرنے کا یا تو ری چیک کر اب یہ گیا مال روکڑ سونا چاندی اس کے اوپر کتنا قرضہ وہ تمام حساب لگاتے لگاتے ایک دس ہزار روپے کی بھول نکلی کتنے روپے کی وہ دس ہزار روپے کی زکات دینا رہ گئی تو دس ہزار روپے کی زکات کتنی ہوگی ارے بولو تو باقی تمام چیزیں تو اللہ کی حفاظت میں آ گئی لیکن دس ہزار روپے کی زکا ڈھائی سو روپے باقی رہ گئی تو یہ سائیکل بھی ڈھائی سو روپے کی تھی وہ سائیکل اللہ کی حفاظت میں نہیں آئی تو کیا ہو گیا ارے بولو چوری ہو گئی باقی سب مال اللہ کی حفاظت میں تھا اور جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی انگلی لگا سکتا ہے ارے بولو لیکن یہ سائیکل جو کہ دس ہزار روپے کی زکات گننے میں بھول ہو گئی تو دس ہزار روپے کی زکات ڈھائی ڈھائی سو سو روپے روپے دینا بھول گیا تو یہ کی سائیکل غیر محفوظ تھی اللہ کی حفاظت میں نہیں آئی تو یہ چوری ہو گئی تو اللہ کا کوئی بھی حکم انسانوں کو کامیابی دلائے گا ناکامی نہیں دلائے گا نظر ہی آئے گا کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے مال کم ہوتا ہے اور قرآن یوں کہتا ہے یم حق اللہ ربا و عربی صدقات ہم سود کو مٹائیں گے ہم صدقے کو بڑھائیں گے استد کو یون جی سچائی انسانوں کو نجات دے گی جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی نماز کے ذریعے سے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا جو پانچ نماز پڑھے گا اللہ اس کو پانچ طریقے سے انعام دیں گے پہلا وعدہ روزی میں اللہ برکت دیں گے ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور یوں کیوے کے دکان بند کروں گا میرے گھر چلے جائیں گے میری روزی میں کمی آ جائے گی اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پانچوں نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو گے اللہ پاک پانچ قسم کے انعام دے گا پہلا انعام یہ ملے گا اللہ روزی میں برکت دے گا تو بولو کس کی بات صحیح ہوگی اللہ اس کے رسول یہ سیکھنے کا نام دعوت و تبلیغ ہے یہ سیکھنے کا نام کیا ہے بولو تو وہ میاں بیوی ان دونوں نے باہر ایک آدمی ساحل آیا اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو میاں بیوی نے مشورہ کر کے دوپہر کی دو روٹی اللہ کے نام پر دے تھوڑی دیر ہوئی کہ کسی نے نوک کیا ہوا بھائی بھائی تمہارا پارسل آیا لاؤ اب اس میں کیا تھا تو گرم گرم روٹی اور سالن ارے بھائی گنو ایک دو تین چار پانچ سولہ سترہ اٹھارہ روٹی یہ کہنے لگے یہ پارسل میرا نہیں ہے میں نے تو دو روٹی دی ہے کتنی تو ایک کا دس تو دو کا کتنا ہونا چاہیے اور یہ کتنی روٹی ہے اٹھارہ یہ میری نہیں یہ کسی اور کا پارسل ہوگا جس نے پونے دو روٹی صدقہ کیا ہوگا میں نے کتنی صدقہ دی تو میری تو بیس روٹی پوری ہونی چاہیے یہ اٹھارہ روٹی کا پارسل کسی اور کا ہوگا اور تم بھول سے میرے کو دے رہے تو وہ دینے والا کہنے لگا ارے بھائی صاحب بھیجنے والے نے تو بیس روٹی بھیجی تھی لیکن میرے کو بھوک لگی تو میں دو کھا گیا تو بھیجنے والے اس لیے کہ دو لگائیں گے من جا بالحسنتی فلاح وسرو امسانیہ جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا دس دیں گے جو دو لے کر آئے گا دو نیکی کرے گا دو روپے سستا کرے گا اللہ دو کے بیس دیں گے یہ اللہ پاک کا قرآن پاک کا وعدہ ہے اور قرآن پاک کی پہلی آیت دانکل کتاب و لارئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں تو اپنی بات چل رہی تھی لمیٹڈ اور ارے بولو یاد آیا پھول تو نہیں گئے وہ فقیر بیٹھ گیا وہ فقیر کیسا تھا ضدی تھا کیسا تھا انہوں نے کہا نا کہ معاف کر دینا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیٹھوں گا تمہاری چوکٹ پر اور ایک روپیہ لیے بغیر جاؤں گا نہیں ایک دوسرا فقیر وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کہ یار یہ فقیر کیوں بیٹھا ہے اس کو پوچھا بھائی صاحب یہ گھر میں تو بہت سخاوت ہوتی ہے جو جتنا سوال کرتا ہے یہ حاجی صاحب تو سب کو دے دیتے ہیں لیکن یہ بھول گیا کہ دنیا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے لمیٹڈ کیسا ہوتا ہے وہ انلمیٹیڈ تو آخرت میں ہوگا زندگی بھی کتنی پلیٹیں تو کہنے لگے اسی ہزار خادم جنت میں کتنا کتنے خادم ہوں گے ایک خادم کے ہاتھ میں چار پلیٹیں تو کتنی پلیٹیں ہوئی تین لاکھ بیس ہزار کھانا ہوگا ستر قسم کا کلر ہوگا ستر قسم کا ذائقہ ہوگا ستر قسم کی خوشبو ہوگی اور یہ جنتی کھا لے گا کتنا کھائے گا تین لاکھ بیس ہزار پلیٹیں کھا لے گا ان ہے نا دنیا میں تو ایک پلیٹ کھائے گا لمیٹڈ ہے لیکن جنت میں ارے بولو انلمیٹڈ تین لاکھ بیس ہزار پلیٹیں کھا لے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اس کا کھانا ہزم ہو جائے گا وہ ان لمیڈ زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں بھائی نے ستر کے درمیان کی زندگی اللہ نے دی تو دنیا کی ہر چیز کیا ہے بولو یہاں کی بھوک یہاں کا کھانا یہاں کی عمر یہاں کی جوانی یہاں کا بڑھاپا یہاں کی بیماری کی پریشانی یہ سب لمیٹیڈ ہے اور آخرت میں پریشانی بھی ان اور راحتیں بھی بولو من آدمی اب دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا من کون لمٹیڈ زندگی کے پیچھے ان کو برباد کرنا یا ان کے پیچھے لمیٹڈ زندگی کو قربانی کے ساتھ چلانا اب اللہ کے نبی کی حدیث سن لو میں اپنی بات کو پوری کر دوں القیس مندانہ نفس عقل من آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہے مرنے سے پہلے کی زندگی بولو لمیٹڈ اور مرنے کے بعد کی زندگی ان لمیٹڈ زندگی میں ان لمیٹیڈ زندگی کی تیاری کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے اور یہ زندگی ایک نے ایک دن ختم ہو جائے گی کلو من علیہ فان تم میں سے جو بھی آدمی انسان ہو جانور ہو جنات ہو فرشتہ ہو جو زیرو کہلاتے جس پر اللہ نے رو ڈالی وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے کلو من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا دل جلال والاکرام ایک اکیلے اللہ ہی کی حکومت باقی رہے گی اللہ ہی باقی رہے گی لیمن الملک اليوم اللہ پاک پوچھیں گے آج کس کی حکومت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا سب انسان سب جنات سب فرشتے سب جانور سب مخلوق مر کے ختم ہو جائے گی ایک اکیلے اللہ باقی رہیں گے پھر اللہ پاک پوچھیں گے لیمن الملک ارے بتاؤ کس کی حکومت ہے کوئی زندہ ہی نہیں ہے تو کون بتلائے گا خود اللہ پاک جواب دیں گے القہار ایک اکیلے اللہ جو جو اکیلا ہے قہار بڑے غصے والے بڑے غلبے والے ان کی حکومت ہے تو ساری دنیا میں نظام کس کا چلے گا اللہ کا چلے گا تو وہ جو فقیر تھا کون ضدی بیٹھ گیا کہ میں تو ایک روپیہ لیے بغیر ارے بولو نا یار نہیں جاؤں دوسرے والا فقیر نے کہا ارے تو صاحب بیٹھا ہے بولے ہاں یار میرا روپے کا سوال تھا اور انہوں نے منع کر دیا کہ معاف کر دینا بولے تیرا روپے کا سوال میں پورا کر دوں تو تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو دوسرے والے فقیر نے پہلے والے فقیر جو بیٹھا تھا اس کو اپنی جیب سے نکال کر ایک روپیہ دیا اس کو کہا چل اب وہ دوسرے والا فقیر اس کی جگہ پر بیٹھ گئے پہلے والا فقیر کہاں ہو گیا چلا گیا اس کو ایک روپیہ مل گیا دوسرے والا فقیر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا اللہ نے اتنا مال دیا میں کچھ لے کر نہیں آیا تھا دنیا میں ہر آدمی دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو بولو میں کچھ لے کر نہیں آیا تھا اللہ نے اتنا دیا اور ایک آدمی ایک روپے کا سوال کرتا ہے اور میں نے اس کو نہ کہہ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے دل میں افسوس ہوا اور وہ روپے کا سکہ لے کر آیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ پہلا والا فقیر چلا گیا اور دوسرے والا فقیر آ کر بیٹھ گیا اسے معلوم نہیں وہ تو ایک روپے کا سکہ لے کر آیا کہ اس کے بیچارے کا ایک روپے کا سوال اب اسے کہا لے بھائی صاحب معاف کر دینا یہ ایک روپیہ تیرا جو سوال ہے نا میری کوتاہی ہو گئی اللہ نے اتنا مال دیا جیسے ہم لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا تندرستی دی صلاحیت دی ارے بولو دی کہ نہیں جی، جی۔ ہماری جتنی عمر میں کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے کتنے بیمار ہو گئے اس کو بھی احساس ہوا تم کو بھی احساس ہوا نا کتنے اجتماع ہو گئے ہم نے چار مہینے بھی نہیں لگائے ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے تندرستی دی ایمان دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا دعوت کی محنت دی ہمارے سامنے نے کتنے لوگ ہر سال چار مہینے لگاتے اور میں نے اب تک نہیں لگایا ارے بولو دل میں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ارے بولو نہیں یار کس کو کس کو ہوتا ہے ہاں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا سب کو ہی ہوتا ہے میرے کو بھی ہوتا ہے وہ تو قیامت کے دن جتنا کچھ کر کے جائیں گے وہ تو کم ہی لگے گا تو وہ سیسا بھی ایک روپیہ لے کر آئے گا لو بھائی بولے نہیں فقیر بھی بدل گیا بات بھی بدل گئی کیا بات بدل گئی بولے اب دس کی نوٹ چاہیے کتنی چاہیے وہ فقیر کتنا روپے مانگتا تھا اور یہ دوسرے والا فقیر پہلے والے فقیر تمہارے پاس آ کر چلا مانگتے تھے کیا مانگتے تھے اب دوسرے والا فقیر کیا مانگے گا اب بات بدل گئی اب چلے کی بات نہیں چلے گی لیکن وہ شیخ صاحب کا گسا تو ٹھنڈا ہو ہی گیا تھا انہوں نے سوچا کہ دے دو نیا دس تو دس کتنے اب انہوں نے دس کی نوٹ نکالی تم لوگوں کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے کہ یار کتنا کمائیں گے کتنے سالوں سے ہم ان کی چار مہینے کی بات سنتے اب تو ان کو بھی دوسرے والے فقیر کو بھی چار مہینے دے دو نہیں یار ارے بولے ایسا ہی سوچتے ہیں نا وہ فقیر نے ایسا ہی سوچا اور فقیر نے کہا سیٹ صاحب فقیر بھی بدل گیا اور بعد بھی بدل گئی اب دس کی نوٹ چاہیے تو سیٹ صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا جیسے تمہارا بھی تو چلات لگائیں گے اور چلے کی نیت سے آئے اور تم نے دیکھا کہ یار یہ فقیر تو چار مہینے سے کم لینے والا نہیں ہے تو اس نے دس کی نوٹ دے دی سیٹ صاحب نے دوسرے والے فقیر کو کیا دیا اب یہ دوسرے والا فقیر پہلے والے فقیر کو تلاش کرنے کے لیے گئے فقیروں کو فقیروں کے اڈے معلوم ہوتے ہیں نا ارے بولو نہیں یار سب فقیر ایک جگہ جمع ہو کر تیرے کو کتنا ملا تو کتنا کمایا کیا پوچھتے کتنا یعنی محنت کر کے نہیں آیا ہو فری فری لے جاتے اور ایک دوسرے کو پوچھتے کہ میں نے تو پانچ سو کمائے تو نے کتنے کمائے بولے میں نے تو ایک ہزار روپے کمائے میں نے تو تین ہزار بھائی فقیر اتنا کما کے جاتے ہمارے سورت میں لائن لگتی ایک علاقہ ہے جہاں صبح کے وقت میں یہاں ایک فقیر وہاں ایک فقیر وہاں ایک فقیر بولی لگتی ہے تیری جگہ میرے کو دے نا میں تیرے کو پانچ لاکھ روپے دے دوں کیوں اس لیے کو مالداروں کا علاقہ ہے اور دکان کاروبار میں جاتے ہیں سو روپے دو سو روپے پانچ سو روپے سب کا دے کر جاتے ہیں ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمارا دھندا چلے گا ہمارے برکت ہوگی کوئی آفت مصیبت نہیں آئے گی تو وہ جگہ کی بولی بولاتی اللہ کا ایک نظام ہے تو فقیروں کو فقیروں کا اڈا معلوم ہوتا ہے یہ فقیر دوسرا والا وہ اڈے پر گیا تو پہلے والا فقیر مل گیا جس نے کتنا مانگا تھا ایک روپیہ اور دوسرے والے فقیر نے اس کو کتنا دیا تھا ایک روپیہ اب اس کی جیب میں دس کی نوٹ آئی سیٹ صاحب نے ایک دوسرے والے فقیر کو کتنا دیا یہ دس کی نوٹ اونچی کر کے کہتا ہے دیکھ میں نے ایک روپیہ خرچ کیا اللہ نے ایک کا کتنا دیا ارے بولو فقیر بھی اگر ایک روپیہ لگائے گا تو اللہ پکا وعدہ ہے اس نے دوسرے والے فقیر نے پہلے والے فقیر پر مال لگایا نا ایک روپیہ لگایا من جا بالحسنتی فل ہوا شروع جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا کتنا دے گا اللہ نے دس دیا تو جو جان مال وقت اللہ کے نام پر لگائے گا وہ مان فہو انفقل جو اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے تو آج تمہارے سامنے دوسرے والا فقیر آ گیا پہلے والے فقیر تو چلہ مانگتے تھے یہ دوسرے والا فقیر کتنا مانگے گا اور تم دو گے انشاءاللہ اور جب تم دو گے تو اللہ پاک کی طرف سے بدلہ بھی ملے گا تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب چار چار مہینے لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے چار مہینے لگائیں گے درخ ہاتھ اٹھاؤ درخت پورا ہاتھ اٹھاؤ پورا اٹھاؤ نا پورا پورا اٹھاؤ نا ارے پورا ہاتھ تو اٹھاؤ انہوں نے کیوں ہاتھ نیچے کر دیا میں دیکھتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس چھبیس اٹھائیس تیس بتیس چونتیس چھتیس اڑتیس چالیس بیالیس چوالیس چھیالیس اڑتالیس پچاس باون یہ تقریباً پچاس باون آدمی نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم سب چار مہینے لگائیں گے ذرا کہ آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاؤ انشاءاللہ لگائیں گے ذرا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اللہ لے جائے گا اللہ آپ کو لے جائے گا اللہ کے نام پر کھڑے ہو جاؤ لمیٹڈ زندگی سے انلمیٹڈ زندگی کی تیاری کرنے کا موقع ہے اور اور پکی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ ہم سب چار مہینے لگائیں گے لگاؤ گے ارے لگاؤ گے کون کون نیت کرتا ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ جس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی جو پہلے سے تیاری کر کے آیا جس کی کبھی بھی تشکیل ہوئی وہ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب چار مہینے لگائیں گے اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہمیشہ پورا ہوگا علی اللہ فهو حسبه جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے اب تک دکان پر ملازمت پر فیکٹری پر دنیا کی چیزوں پر ہم نے بہت بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکا دیا لیکن جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا بولو اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرے گا اور اور کون نیت کرتا ہے ارے کرو نا اللہ کے وعدوں پر یقین کرو نا اللہ لے جائے گا یقین کی مایا ملے گی اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے پر کامیابی کا یقین آئے گا اور اور ماشاء اللہ اور کون نیت کرتا ہے بھائی کھڑے رہو کھڑے رہو تشکیلی کمرہ کا ہے اچھا آپ لوگ میرے پاس آ جاؤ ایئر تخت کے پاس آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ آپ لوگ بھی آ جاؤ